يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں یہ تو در حقیقت اللہ اور اس کے مومن بندوں کو دھوکہ دینے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر رہے ہیں یہ لوگ حقیقت معنوں میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ عجیب و غریب بات ہے کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ دھوکہ دینے والا یا تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے یا کم از کم کسی نقصان سے بچا رہتا ہے لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہی طرح کا ہے وہ اپنے مکر و فریب کے ذریعے خود اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے مکر سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے اور مسلمانوں کو بھی وہ کیا نقصان پہنچائیں گے اللہ ان کا حامی و ناصر ہے ان کے مکر و فریب کا وبال تو ان کے سر ہی جائے گا کہ دنیا میں ذلت و رسوائی اور مسلمانوں کی نصرت و فتح مندی کے قصے سن سن کر مسلسل غم و ملال اور آخرت میں یعنی جھوٹ اور کفر و فجور کی وجہ سے دردناک عذاب کا سامنا ہوگا اور یہ لوگ اپنی جہالت و نادانی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ انہیں اپنی تباہیوں اور بربادیوں کا احساس بھی نہیں